صلی علی رسول کریم سب والدین کے حقوق امی ابو جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں بتا دی میرے پیارے شیخ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامد رباد ہماری کتاب ہے عزیز و اقارب کے حقوق حقوق اس میں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اور حضرت والا کہ جہاں تک ماں باپ کے حقوق کا تعلق ہے قرآن و حدیث میں کھول کر بیان کر دیے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبد اللہ تایاہ اس کے بعد فوراً فرمایا و بل والدینی احسانہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکم دے کر والدین کی اہمیت بتا دی کہ اصلی مربی اصلی مربی تو میں ہوں اور والدین جو ہیں کیسے ملا اور ہمیں یہ دعا سکھائی کہ رب ہما کما رب صغیرہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بچپن یاد دلا رہا ہم بچپن سال کے ہو جاتے ہیں تو اپنا بچپن بھول جاتے ہیں جوانی اور طاقت میں بوڑھے ماں باپ سے انسان گستاخیاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب برداشت نہیں ہو رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسی دعا سکھائی جس میں ہمیں ہمارا بچپن یاد دلایا اور ماں باپ کے احسانات بھی یاد دلائے کہ ان احسانات کے بدلے میں مجھ سے یوں دعا کرو رب ربرم ہما کما رب بیانی اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما کما رب بیانی جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا اس آیت کے ذہن میں حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تفسیر بیان قرآن کے حاشے میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اساتذہ اور مشائق جن سے انسان اصلاح نفس کرائے اور ان سے دین سیکھے ان کے لیے بھی دعا گو رہنا چاہیے جب ماں باپ کے لیے دعا مانگے تو اپنے استاد اور شیخ کے لیے بھی دعا مانگے حضرت نے لکھا ہے کہ ربوبیت کے معنی ہیں پرورش بس جنہوں نے بھی پرورش کی ہے خواہ جسمانی یا روحانی والدین جسمانی پرش کرتے ہیں اور شیخ روحانی پرورش ان کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے ماں باپ جسمانی پرورش کرتے ہیں اور شیخ روحانی پرورش کرتا ہے لہذا ماں باپ کے ساتھ شیخ کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے اور والدین کے حقوق کے سلسلے میں اس وقت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیش کرتا ہوں اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے اور وہ شخص برباد ہو جائے تین دفعہ فرمایا صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص ہے آگے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر وہ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کر لے ایسا شخص ہلاک ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے اور وہ شخص برباد ہو جائے تین دفعہ فرمایا صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر وہ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر لے ایسا شخص ہلاک ہو جائے اور اسی طرح پھر فرمایا کہ پہلے جمعے کو میں نے بہو اور بیٹے کا حق بیان کیا تھا تو کچھ مائیں منتظر رہیں کہ ہمارا حق بھی تو بیان کریں لہٰذا آج میں اس لیے یہ روایت سنا رہا ہوں کہ ماں باپ سے ظلم بھی ہو جائے تو بھی ان کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی جائز نہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم پر ظلم بھی کریں تو کیا ہم پھر بھی ان کے ساتھ احسان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اگر وہ ظلم بھی کریں اگر وہ ظلم بھی کریں اگر وہ ظلم بھی کریں تین مرتبہ فرمایا وہ ان وہ ان ظلما ہوں معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر ماں باپ کا تحمل کمزور ہو جائے ان کے دماغ اور دل کمزور ہو جائیں اور وہ اولاد سے ظلم و زیادتی بھی کر بیٹھے تو ان کے ظلم پر صبر کرو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مسلے بچے کے کمزور ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے کی طرح ان کے دل اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر ان سے غلطی ہو جائے بے جا ڈانٹ ڈپٹ کریں اس کو برداشت کرو ہمیں برداشت کرنا چاہیے ماں باپ جب ڈانٹے اور جب بڑے ناراض ہو جائیں تو چھوٹے بڑوں کی رعایت کریں ساز بہو سے بڑی ہے لہذا بہو کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی بہو سے آرام اٹھانا چاہتی ہے تو اپنی ساس کو خوش رکھے اور اگر اپنی بہو سے اپنا اکرام چاہتی ہے تو آج اپنی ساس کا اکرام کریں اور بیٹے صاحب اگر اپنی اولاد سے آرام اٹھانا چاہتے ہیں تو آج اپنے ماں باپ کا ادب کریں کل ان کی اولاد ان کی بہو اور داماد ان کے ناز اٹھائیں گے ان کا ادب و اکرام کریں گے اور فرمایا کہ میرے شیخ مولانا شاہ عبدونی فربوئی رحمۃ اللہ فرمایا ایک شخص نے اپنے اپنے باپ کی گردن میں رسی ڈال کر بسواری تک کھینچا یعنی بانس کے درختوں تک کھینچ کر لے گیا باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے اب آگے نہ کھینچنا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا بیٹے نے کہا ابا دروازے سے یہاں تک چالیس پچاس قدم جو کھینچے ظلم نہیں ہوا کہا نہیں کیونکہ میں نے تیرے دادا کو یعنی اپنے بابا کو یہاں تک کھینچا تھا حدیث پاک میں ہے کہ اور گناہوں کا عذاب تو آخرت میں ہوگا لیکن ماں باپ کے ستانے کا عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے اور جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لے اس لیے ماں باپ کے معاملے میں تحمل سے کام لینا چاہیے مشورہ کرتے رہنا چاہیے اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو ان کی عمر کا لحاظ کر کے درگزر معاف کرنا چاہیے جیسے چھوٹے بچے نے کوئی غلطی کی تو آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں اسی طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے ایک ہندو بنیا قصہ ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لیے اپنے گھر کے سہن میں بیٹھا تھا ایک کوا اس کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا بچے نے اپنے بابا سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا بیٹے یہ کوا ہے بچہ بار بار پوچھتا رہا اور بار باہر بار بار اسے بتاتا رہا باپ اسے یہاں تک کہ بچے نے سو دفعہ پوچھا بنیے نے اپنی منشی سے کہا کہ کھاتے میں اس وقت کو نوٹ کر لو جب وہ بڈھا ہوا تو ایک دن دیوار پر کوا آ کر بیٹھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے یہ کیا ہے اس نے جواب دیا کوا ہے تین دفعہ پوچھنے کے بعد جب باپ نے چوتھی دفعہ پوچھا تو بیٹے نے کہا زیادہ ٹرٹر نہ کرو سیدھے پڑے رہو کیا رٹ لگا رکھی ہے تین دفعہ تو جواب دے چکا ہوں تو باپ نے اپنی نوٹ بک منگوا کر بیٹے کو دکھائی جب تم چھوٹے تھے تم نے یہی سوال مجھ سے سو دفعہ پوچھا تھا اور میں نے سو دفعہ جواب دیا تھا اب تم تین دفعہ کے بعد بیزار ہو گئے اگر اولاد دیندار نہ ہو تو ماں باپ کی خدمت اولاد کو بڑی بھاری لگتی ہے دوستوں اور کسی شخص نے ماں باپ کو سجایا ہو اسے اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک اس کا عذاب نہ لے یہ حدیث کے الفاظ ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں مگر والدین کی نافرمانی کو معاف نہیں کرے گا بلکہ مرنے سے پہلے اس شخص پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کریں گے وہ چین سے نہیں رہ سکے گا کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا رہے گا مجھے ایک بمبئی میں ایک مولوی صاحب ملے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ لمبا کرتا گول ٹوپی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوئی رحمت اللہ سے بڑے تحجد گزار لیکن ایک مرتبہ اپنی بیوی کی خاطر اپنی ماں کو کچھ سست کہہ دیا ماں نے بد دعا دی کہ اے اللہ اللہ کرے تو کوڑی ہو کر مرے کہ ان کے ہاتھ میں میں نے خود کوڑ دیکھا یعنی ہاتھوں سے رس ٹپکتا تھا دانے ہوئے تھے موٹے موٹے مشکل سے بیس بائیس سال کی عمر تھی انہوں نے دکھایا کہ ان کی انگلی سڑ کر گل رہی ہے میں نے پوچھا تمہیں کوڑ کیسے ہوا کہا ماں کی بد دعا کی وجہ سے اسی طرح ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو لوگ انہیں کلمے کی تلقین کرنے لگے مگر ان کے منہ سے کلمہ ہی نہیں نکل رہا تھا صحابی تھے دکھے تو سوچیے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی ماں کو بلواؤ جب ان کی ماں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا بیٹا آگ میں جلے اس نے کہا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس پھر جلدی سے اسے معاف کر دو تو ان کی ماں نے اسے معاف کر دیا اس صحابی نے فوراً کلمہ پڑا اور روح پرواز کر گئی شیخ الحدیث رحمت اللہ نے لکھا ہے جن کے ماں باپ انتقال کر گئے اور وہ اولاد سے ناراض تھے تو اب ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا نسخہ بھی سن لیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اس نے زندگی میں ان کو ستایا ہو لیکن بعد میں ہدایت ہو گئی کسی اللہ والے سے جڑ گیا تو نافرمان اولاد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ سے استفار بھی کرے اور اپنی نفلی عبادات کا ثواب ان کو بخشتے رہے صدقہ خیرات کرتے رہے تلاوت سے اصال ثواب کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو فرما بردار اولاد میں لکھ دیں گے یہ حدیث ہی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی تاکہ کسی کو مایوسی نہ ہو ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا شخص ہو جس نے والدین سے گستاخی کی ہو اور وہ اس سے ناراض دنیا سے گئے ہوں تو وہ بھی تلافی کر سکیں اور پوری زندگی ان کو اصال ثواب کرتا رہے نفلی عبادات سے بھی اور مالی صدقات سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دیں گے سبحان اللہ کیا اللہ کی رحمت ہے کہ کسی حال میں بندوں کو مایوس نہیں کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک اولاد اس میں نیک کی شرد ہے نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر رحمت پر اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں یہاں صالح کی قید لگا دی کہ نیک ہو کم از کم فرض واجب اور سنت موقع ادا کرتا ہو نافرمانی سے بچتا ہو تو ایسے صالحین اگر اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھ لیں تو ہر نظر رحمت پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا لیکن نفلی حج کا ثواب ملے گا فرض کا نہیں یہ نہیں کہ تجوری میں ہزار روپے جمائیں ہاں، ماں باپ کو نظر رحمت سے جا کے دیکھ لیا اور اور سمجھے کہ میرا فرض حج ادا ہو گیا فرض حج تو حرم کی حاضری سے ادا ہوگا اور ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے پر حج کا ثواب لینے کے لیے سوالے ہونا بھی شرط ہے یہ نہیں کہ نہ نماز ہے نہ روزہ شراب اور کباب اور جا کے والدین کو نظر رحمت سے دیکھ لیا اور سمجھے کہ نفلی حج کا ثواب مل گیا بلکہ نیک ہونا بھی شرط ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا اگر یہ شخص دن میں سو مرتبہ نظر احمد سے دیکھے تو کیا تب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا یعنی کیا سو حج کا ثواب ملے گا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ دو لفظ فرمائے اللہ اکبر و اطہر صاحب آپ کا بھی نام یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نظر رحمت سے دیکھنے سے زیادہ شان رحمت رکھتے ہیں اکبر تو رحمت کے لیے ہو گیا کہ دن میں سو مرتبہ دیکھنے والوں کو سو مرتبہ نفلی حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں وہ اتحر فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے ہر عیب سے پاک ہے اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ شاید اتنا ثواب دینے سے تھک جائیں گے کہ ان کے خزانے میں کمی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے وہ تھکتا نہیں ہے نہ اس کے خزانے میں کمی آتی ہے وہ ثواب دینے سے خاصے نہیں اور اسی طرح آپ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اسلامی سے ہوں کہ شخص اپنی ماں کی خدمت کرے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے بیوی کے معاملے میں کبھی ماں کا دل نہ دکھاؤ اس کے لیے کسی اللہ حوالے سے مشورہ کر لو بیوی کو نرمی سے سمجھاؤ کہ تیری بھی تو بہو آنے والی ہے لیکن جو بیوی کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتے جاؤ یہ نہیں کہ ماں کے حقوق ادا کرنے کے چکر میں بیوی کے حقوق ترک کر دیے بلکہ علماء دین سے ماں اور بیوی دونوں کے حقوق کے بارے پوچھتے رہو دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو دونوں کا حق ادا کرو اس کا طریقہ پوچھنے کے لیے تنہائی میں مجھ سے مل کر مشورہ کر لیجیے یا کسی سے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کی سعادت بخشی ہو اس سے تنہائی میں مل کر مشورہ کر لیجیے ماں بیٹے میں اختلاف چل رہا ہو تو کسی عالم کو بلا لیں تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ایسے علماء کمی نہیں جو اللہ کے لیے آپ کو وقت دیں اپنے اپنے حالات بیان کریں انشاءاللہ مشورے کی برکت سے بڑے بڑے فتنے ختم ہو جائیں گے مشورے میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے بزرگان نے دین سے مشورہ کر لیں اس میں بس ایک بات کہ والدین اگر نافرمانی کا بیٹے کو کہیں یا بیٹی کو کہیں کہ بیٹی تو بے پردہ ہو جا دیور سے زاد تائزہ معموزہ سے پردہ نہ کر یا والد صاحب بیٹے سے کہتے ہیں کہ داڑھی منڈا دو یا ٹخنے چھپا لو یا ہمارے ساتھ ٹی وی دیکھ لو یا ہمارے ساتھ شادی میں شرکت کر لو جس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی اس میں والدین کی اطاعت جائز نہیں مگر اس میں بھی ادب کا خیال رکھا جائے گا یعنی ادب بدتمیزی نہیں کریں گے مثلاً کیونکہ ان کو کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے فی تعالی الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ مخلوق میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں کوئی بھی آ جائے حتیٰ کہ شیخ ویسے وہ شیخ ایسا حکم نہیں دیتا مگر کچھ غلط پیر بھی ہیں وہ غلط پیر تو غلط ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی کئی بار نافرمانی کا کہہ دیتے ہیں بھائی تو آج نماز نہیں پڑھ جماعت کی نماز نہیں پڑھ میری خدمت کر لے تو اس وقت جماعت کی نماز پڑھنا تو ضروری ہے مگر اگر شیخ کی خدمت مثلا بیمار کے ساتھ بیچتی دیور میں مثلا لکھا کہ بیمار کے ساتھ اگر کوئی نہیں ہے اور بیمار کو جو ہے بیمار جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو وہ بیمار وہی نماز پڑھ لے جماعت سے نماز پڑھنے نہ جائے کیونکہ اس کی عیادت کرنے اگر وہ چلے آئے تو بیمار کو تکلیف ہوگی اسے کوئی ضرورت پڑ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 پر آپ نے غضب نازل کیا اور یا اللہ جو گمراہ کن لوگ ہیں ان سے ہماری ہمارے گھر والوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دے اللہ نسل جنوبی کا منصف اللہ جنہی کا منصف والنار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اے اللہ گناہوں کو بخش دے دعائیں حاجت پڑھ کر گناہوں کو بخش کر ہم نے دعائیں حاجت پڑھی ہے اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے ہم نے آپ سے آپ کا سوال کر دیا اپنی ذات پاک ادا فرما دے اپنا تعلق اللہ کی دولت سے دل کو بھر دے اے اللہ لوگوں کی لوگوں میں محبوب فرما دے اور اپنی نظروں میں ذلیل فرما دے لوگوں میں بڑا فرما دے اپنی نظروں میں چھوٹا فرما دے اور یا اللہ ہمیں ساتھ اللہ جاننی صبور و جاننی شکور اللہ میں صبر کرنے والا شکر کرنے والا بنا دیجیے گناہوں سے بچنے میں صبر کی توفیق دے دے عبادت پر مستقل استقامت پر کی اس کی بھی صبر کی توفیق دے دے اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے تو اس پر بھی صبر کی توفیق دے دیجیے اس پہ آنسو تو بہے مگر دل راضی برضا رہے اے اللہ جو حالت بھی جو مصیبت بھی آتی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے اے اللہ ہمیں مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے مگر ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں ہم کمزور ہیں اے اللہ کسی آزمائش کو نہیں سہ سکتے اے اللہ فضل فرما دیجیے عافیت والا معاملہ فرما دیجیے ہم سب کو میرے میرے میرے بیوی بیوی بچے کو اور ہم سب کے گھر والوں کو خاندان والوں کو ماں باپ بہن بھائیوں دوست احباب رشتے داروں کو اور سارے کالونی والوں کو اللہ والا بنا دے عافیت دار عطا فرما دے ملک پاکستان کے سیلاب زدگان پہ رحم فرما دیجیے اللہ پاکستان کے سیلاب زدگان پہ رحم فرما دے اے اللہ آپ اپنا حکم دے دے سیلاب کو اور یا اللہ وہ سارا سیلاب جو ہے وہ پانی جو ہے وہ زمین جذب کر لے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں جو پریشان حال ہے اللہ جو بے سر و سامان ہے ان کی مدد فرما دے جن کو کھانے پینے کو نہیں ان کا حکم غیب سے انتظام فرما دے اللہ جو اے اللہ جن کے رشتہ دار آپس میں جو بھی بچے ماں باپ بہن بھائی آپس میں جدا ہوگا ان کو ملوا دیجیے جو اس دنیا میں چلے گا ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دے اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اپنی رضا عطا فرما دے حرم شریف بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما دے اے اللہ تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہو رہی ہے مساجد مدارس سچے اللہ والے ان کے خدام اور جتنے عالم میں دین کے خادم اور سارے عالم کے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے چوٹیوں پہ رحم فرما دے بلوں میں آسمانوں پہ جتنے پرندے ان پہ رحم فرما دے جانور جتنے جنگلوں میں ان پہ رحم فرما دے ہم پہ رحم فرما دے ہمارے ہاتھ پہ رحم فرما دے یا اللہ اے اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے اے اللہ حضرت والا کروڑوں جہان عطا فرما میرے کی زندگی برکت فرما دے اللہ والوں کی محبت عطا فرما دے نبی علیہ السلام والسلام کی سچی محبت دل میں اتار دیجیے اتباع والی اور یا اللہ صحابہ کرام کی محبت اللہ کی محبت اتار دیجیے آپس میں آج ہمارے دلوں میں اور کینہ کی ہوا ہے دلوں میں محبت پیدا فرما دے اے اللہ نظر کی حفاظت کی کامل توفیق عطا فرما دے نام عورتوں اور لڑکوں سے اور ہر قسم کی غلط چیزوں سے ہماری نظروں کو دیکھنے سے بچا لے کیونکہ آپ عالم و خائنت العیونی صدور آنکھوں کی خیانت دلوں کے رازوں سے واقف ہیں اے اللہ اے اللہ آنکھوں کی حفاظت دل کی حفاظت کی کامل توفیق عطا فرما دے عمل کی توفیق دے دے ہم آپ سے عمل کی توفیق عطا مانگتے ہیں اور عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما دے اے اللہ علماء سے اللہ والوں سے محبت عطا فرما دے مرتے دم تک صدیقین سے جوڑ کے رکھی اور ہمیں بھی ان میں ہمارا بھی ان میں شمار فرما لے اے اللہ عذاب سے بچا لے یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجیے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی میں ہمارا بھی نام لکھ دے بفتاری میں روزانہ اے اللہ اتنے ہزار لوگوں کو اتنے لوگوں کو آپ جہنم سے آزادی میں لکھتے ہیں اللہ ہمارا بھی نام اس میں لکھ دیجئے ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے ہم نہیں سر سکتے عذاب کو اور یا اللہ آپ راضی اور خوش ہو جائیے اپنی خوشی والے نصیب فرما دے والدین کی فرما برداری کی توفیق دے دے اے اللہ والدین کا ادب نصیب فرما دے علماء کا اللہ والوں کا ادب نصیب فرما دیجیے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق ادا فرما دے اور اکمل المؤمنین ایمان احسن خلوقہ کا مزاق بنا دے کہ اکمل مومن وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور اللہ دراوی روزوں کو قیام کو سیام کو قبول فرما لیجیے اللہ تعالیٰ اے اللہ اپنی یاد میں اپنی غفلت سے بچا لے اے اللہ ہمیں ایسی حیات عطا فرما کہ ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت میں نہ گزرے ہر لمحہ آپ پہ فدا ہو ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے جیسے غفلت ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے اے اللہ جب پوری دنیا میں خوب کام لے لیجیے عاشقوں کی جماعت کے ساتھ حضرت والا کے ساتھ اور حضرت والوں کو زندگی میں برکت عطا فرما کروڑوں جان عطا فرما اور یا اللہ علماء کے مشوروں کے ساتھ اور سارے عالم میں خوب کام لے لیجیے دین کا اور جب وقت آخر آئے تو مدینہ شریف بھیج دیجیے اور شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما اور جنت البقی میں متفن بنا دے ہماری میں فرشتے امین کہہ رہے ہیں اللہ اگر حرام غذا کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہم پناہ چاہتے ہیں آج کے بعد سے توبہ کرتے ہیں کہ غذا منہ میں نہیں ڈالیں گے آپ ہماری بات فرما دیں اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دیجیے بہت کمزور ہے فتنے کا زمانہ چل رہا ہے تمام فتنوں سے ہمیں ہمارے گھر والوں دوستوں کو بچا لیجیے اور یا اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ دعاؤں کی فرمائش کی ہے بہت سے لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما جن کے رشتے نہیں آ رہے ان کو جوڑ کے نیک سارے رشتے عطا فرما دے جن کی اولاد نہیں ان کو نیک سارے اولاد عطا فرما دے جن کی اولاد ہے مگر نا فرما نے ان کو فرما بردار بنا دے اپنا بھی اور ماں باپ کا بھی اور یا اللہ جن کے ہمارے گھر میں جو بھی بے پردہ عورتیں ہیں ان سب کو یا اللہ شرعی پردہ کی توفیق دے دے اے اللہ فضل فرما دیجیے ہمارے دلوں سے میں اپنی محبت کو رچا دیجیے بسا دیجیے اللہ اللہ ما خیری البی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہ اللہ خاص دعا کہ ہمیں کروڑوں جہان عطا فرما جو رمضان شریف کے باقی ایام ہیں اس کو خوب صحت و عافیت سے گزروا دیجیے اللہ تعالیٰ اور ہمیں خوب جانے کروڑوں عطا فرما تاکہ ہم آپ پہ خوب فدا کر سکیں خوب عبادت کر سکیں خوب گناہوں سے بچ سکیں ہماری ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے ہماری صحت میں اور مزید ترقی عطا فرما اور توانائی عطا فرما اور کروڑوں جانے عطا فرما یا اللہ تعالیٰ اور ہمت صحت عطا فرما دیجیے اور مرتے دم تک اے اللہ صحت اور عافیت سے رکھیے کسی آزمائش ایکسیڈنٹ ہونے سے فارج اور لقوے سے اور ہر قسم کی بیماری سے بھی حفاظت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرماتے رہیے صلی اللہ علیہ نبی آمین السلام علیکم